مسلمانوں تم نے تو اپنی مسجدوں کو ویران کیا تم نے اپنی بیٹیوں کو بے پردہ کیا تم نے اپنے چہروں پر سے نبی کی سنت کو دبا کیا تم نے حرام کھا کھا کے اسلام کا بیڑا بیاغر کرنے کی کوشش کی تم نے علماء کے خلاف ساشے رچ رچ کے ان لوگوں کو رسوا کیا تم نے مجاہد بابری مسجد کے قریب پہنچا وہاں مندر بنا ہوا تھا دوڑے مار مار کے رونے لگا اللہ میں جوان ہوں میری جہانی کا کیا فائدہ مسجد پہ بت رکھے ہوئے ہیں اللہ میرے جسم میں طاقت ہے اس طاقت کا کیا فائدہ کہ میں مسجد کو آباد نہیں کرا سکا پاکستان میں فون کرتا ہے ہم نے پوچھا کیا اما بیٹا مانگتی ہے بابری مسجد حذیفہ مانگتی ہے مجھے اجازت دے دو میں مندر کو تحس نحس کر دوں گا اور زندگی آنی جانی ہے کوئی یہ تو نہیں کہہ سکے گا کہ حضور کی امت ختم ہو گئی جب شہادت کا وقت آیا دو دن پہلے خیر پور سندھ میں اس کی والدہ نے خواب میں دیکھا گئی کہ اس نے ماں کے سر پہ شہادت کا تاج رکھ دیا